نحمده ونصلي على رسوله الكريم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا نشرن نذرا فارقات توعدون لواقع صدق الله العظيم یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورہ مزمل کے بعد سے مسلسل آپ کو اب آخر تک یہ نمایاں طور پر صورتیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں ملیں گی منفرد مزاج کی کوئی صورت اب نہیں ہے یا تین تین کے کوئی علیحدہ سے گروپ البتہ یہ ضرور ہے کہ دو دو جوڑے مل کر بسا اوقات چار صورتوں کا ایک کانسٹلیشن ایک خاص جو ہے ترکیب وجود میں آتی ہے وہ میں جیسا جیسا ہوگا آپ کو بتاتا جاؤں گا سورت المرسلات یہ جو انتیسویں پارے کی آخری صورت ہے اور سورہ اما تسالون جو تیسویں پارے کی پہلی صورت ہے یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہے اس کی پچاس آیتیں ہیں اس کی چالیس آیتیں ہیں اس کی پچاس میں سے چالیس آیتیں پہلے رکو میں ہیں دس دوسرے رکو میں اس کی چالیس میں سے تیس پہلے رکو میں دس دوسرے رکو میں تو یہ ترتیب وغیرہ بہت اس کے اندر ملازمت ہے دونوں کا مضمون کھلم کھلا قیامت اور یہ پورا گروپ جو چلا آ رہا ہے یہ تو سورہ قاف سے لے کر اور آخر تک جو مکی صورتیں آئیں گی انذار قیامت ان سب کا موضوع ہے یہ تیسری صورت ہے کہ جو اس سٹائل سے شروع ہو رہی ہے بس صفن فزاجرات زجرن فلملقیات ذکرن یہ سورہ صافات تیسویں پارے میں آئی تھی پھر سورہ زاریات آئی وہ بھی اس انداز میں اب یہ تیسری صورت ہے ولم سلا سورہ صافات کی قسموں کے بارے میں بالکل یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہاں مراد فرشتے ہیں سورہ زاریات کے بارے میں اجماع ہے کہ وہاں ہوائیں مراد ہیں یہ صورت اس اعتبار سے مشکل ہے کہ اس کی ابتدائی قسموں کے بارے میں مختلف آرا ہیں ہوائیں بھی اور فرشتے بھی بل مرسلات یا اور فن پہلی تین کے بارے میں تو یوں سمجھ یہ کہ سمجھا جاتا ہے کہ یقیناً یہ ہواؤں کا معاملہ ہے وہ ہوائیں کہ جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ عمدہ طریقے سے جب سب شروع میں چلتی ہے تو آہستگی کے ساتھ اور وہ سلاد چلانے والا اللہ ہے ان کا بھیجی ہوئی ہے ہوائیں یہ بھیجی ہوئی ہوائیں فات اسفل پھر یہ بھی ہوتا ہے یہی ہوائیں کسی وقت بڑے زبردست جھکڑ اور تیز تن طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں ورنہ آشرات نشرن اور اسی طرح سے یہی ہوائیں ہیں کہ پھر جو بادلوں کو بخارات کو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں جو باران رحمت بن جاتے ہیں فل فارقات فرقن اور پھر وہ جا کر جو بھی تقسیم کرنا ہوتا ہے مقصمات امرا جو ہم نے پڑھا تھا پھر یہ ہے کہ کہیں پر وہ بارش ہو گئی اور کہیں وہ بارش نہیں ہوئی کہیں بنجر رہ گیا معاملہ اور وہاں کھیتی نہیں ہوئی اور کہیں چلچل ہو گیا اور وہاں کھیتی ہو گئی پھل ملکیات ذکر البتہ اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے ایک خیال تو یہ کہ یہ بھی مراد وہی ہوائیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہی بھی جو آتی ہے اور وہ جو لوگوں تک پہنچتی ہے آواز نبی کی وہ بھی ہوا کے ذریعے ہی سے پہنچتی ہے میڈیم یہی ہے لیکن ایک رائے یہ کہ اس سے مراد فرشتے ہیں کہ جو لے کر آتے ہیں ذکر وہی لے کر آتے ہیں ازرن اور نزرن اور یہ جو ذکر لاتے ہیں فرشتے یا تو یہ کہ الزام اتارنے کے لیے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نثار میں کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا اللہ یقون سے بعد روسن لوگوں کے پاس کوئی الزام نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کہ اللہ ہمیں خبردار تو کیا نہیں گئے ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا ہی نہیں تو اجرن اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اتباع میں حجت ہے اور نظرن خبردار کرنے کے لیے تاکہ وہ جو بھی جاگنا چاہے جاگ لے ان ساری قصبوں پر جو اب علیہ ہے جس چیز پر قسم کھائی گئی ان نما تو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی یہی سورہ زاریات میں تھی لیکن سورہ صافات اس گروپ سے متعلق تھی کہ جو توحید جس کا مرکزی مضمون ہے تو ان کم لواحد تو یہ فرق ہے اب اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے فیضل مرو متب جب ستارے مٹا دیے جائیں گے ویزا سماؤ فوریجت جب آسمان میں شگاہ پڑ جائیں گے جھوکے بن جائیں گے اب یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے یہ در حقیقت کہیں کہیں کوئی بات جدید جو ہماری معلومات ہیں اس کے اعتبار سے کچھ ذرا زیادہ اس کا مفہوم نکھر کر سامنے آ جائے گا باقی یہ کہ ابھی تک یہ چیزیں جو ہے وہ تشابہات میں شامل ہیں بیدر جبال رسفت جبکہ یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اڑا دیے جائیں گے ریت بن کر اور یہ تحریر ہو جائیں گے ویدل رسولوں کو اور جب رسولوں کیا وہ وقت آ جائے گا جبکہ وہ جو کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے لے آئیے یومن اجلت یہ کس دن کے لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا تھا لے یوم فاصل فیصلے کے دن کے لیے رسولوں کو بھی بھیجا گیا رسولوں کا پھر وہاں پر پیش ہونا پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے اپنی اپنی قوموں کے خلاف گواہی دینا کہ اللہ ہم نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا اب یہ جواب دیں یہ سب جو تھا یہ موخر کیا جا رہا تھا کس دن کے لیے لے آئیے اجلت لے یوم الفصل فیصلے کے دن کے لیے رما اضرا کما یوم الفصل اور کیا تم سمجھتے ہو یوم الفصل کیا ہے یوم بس اسی میں وہ سب کچھ کہہ دیا گیا ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی اور ویل کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے جس کا نام ویل ہے جس سے خود جہنم پناہ مانتی ہے علم محلک الاولین کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا سب نتم الآخرین پھر ہم نے ان کے پیچھے دوسروں کو پچھلوں کو لگا دیا اب اس میں یہ بھی مراد ہے ایک نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے دوسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے تیسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے اور ایک یہ بھی کہ قوم نو جو ہے ہلاک کی گئی تو قوم آگ کو اٹھایا پھر وہ ہلاک کی گئی تو پھر قوم سبود کو اٹھایا لے کر نفال و مجرمین اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں مجرموں کے ساتھ یوم دل مکزمین یہ ترجیح آئے تھے اس صورت کی اس میں یہ بار بار تکرار کے ساتھ آئے گا غالباً آٹھ مرتبہ ہے نخلق نخل مائن مہین سوچو لوگوں کہ ہم نے تمہیں نہیں بنایا اس حقیر پانی سے جسے کہا گیا کہ لم یقین شعین مذکورہ سورہ دھر میں جو قابل ذکر شہ بھی نہیں ہے فجالنا فی قرار مکین پھر ہم نے اس کو رکھ دیا اس نطفے کو ایک بڑے مضبوط قلعے کے اندر قرار جمے ہوئے جو وال آف یوٹرس ہے رحم مادر کی ماں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے کہ جو دیوار ہے پجالنا قرار مکین الا قدر معلوم ایک وقت معین تک کے لیے ایک اندازے کا کہ جو پہلے سے معلوم ہے طے شدہ ہے فقدرنا تو ہم یہ سب کچھ کر سکے یا ہم نے وہ اندازہ مقرر کیا فنعم القادرون کہ کیا ہی اچھے ہیں ہم قدرت رکھنے والے اور کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ مقرر کرنے والے بحل یوم ذل المکرزمین ہلاکت و تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے علم نجل الرد کے فاتح کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی آہیام و امواتا مردوں کو بھی زندوں کو بھی زندوں کو بھی سمیٹا ہوا اس نے زندوں کو پال رہی ہے خوراک دے رہی ہے اپنے اندر سے ان کے لیے جو ہے غذا بنا کر لا رہی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور انہیں تحریر کر کے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے یہ زمین جو ہے کیسی بنائی ہم نے علم نجال نظر کے فاتح آہیا زندوں کے لیے بھی امواتا برتوں کے لیے بھی وہ فیحا پیاہ شام خاطم اور ہم نے اس میں ڈال دیے لنگر بڑے اونچے بھاری پہاڑ واسطینا پہنا کو مال فراتا اور ہم نے تمہیں پلایا یہاں سے پانی تسکین بخش وہ لوئیں میں اب یہ سب وہ تسکین آلہ اللہ اللہ کی قدرتیں اللہ کی نعمتیں اللہ کے احسانات کے حوالے سے یاد دہانی ان انتلے کو الا ماتم تم بھی تو اب جاؤ اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹ لاتے رہے تھے یعنی جہنمیوں کو حکم دیا جا رہا اب جاؤ جہنم کی طرف ان تلے کو الازل صلاح سے شعب چلو ادھر میدان حشر میں بہت دھوپ اور بہت سختی گرمی ہوگی تو جہنم دور سے ایسے نظر آئے گی جیسے کوئی سائے کی جگہ ہے اور سائے کی تین بڑی بڑی پھانکیں ہوں گی ان پلے کو ذی صلاح سے شعب لا ذلیل اس میں کوئی سایہ نہیں ہے ولا یغنی من اللہ اور نہ ہی وہ آگ کی تپش سے بچانے والی ہے دور سے نظر آئے گا سایہ یہ لپٹیں گے تیز تیز جائیں گے امنہا ترمی بے شرم ان کل قاسم وہ تو آگ ہے جو اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہے نکال کر جیسے کہ وہ محل ہو کان جمالت الص یا ایسی چنگاریاں کہ جیسے کہ اونٹ ہوں رنگ رنگ کے غیر لوئیں ذل میں ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے اس سے جٹانے والوں کے لیے ہاضا یوم لا تقوب یہ ہے آج کا دن جس کے یہ بول نہیں سکیں گے ولا یوزن الحم بیا ضرور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی بہانے بنائیں احتجاج کریں کوئی عذر تراشے وہ لوئیں یوم دل المکز ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہاضا یوم الفاف یہ ہے فیصلے کا دن جمع نہ کم ولید ہم نے جمع کر دیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی فعیم کان لکم فقیدون اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو حربہ ہے میرے مقابلے میں تو لاؤ پیش کرو کیا چال ہے تمہاری اب دوسرے رکو کی دس آیتوں میں پھر اب جو جو ہے وہ اس کا ریورس سائڈ دکھایا جا رہا ہے اہل ایمان کے لیے پہلے اور پھر دوبارہ آئے گا کفار کی طرف ان مستقین فیصل یقیناً جو متقی بندے ہمارے ہیں وہ ہوں گے سائے میں اور چشموں میں ب فوا کے اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے جن کو کھانے کو ان کے لیے چاہے گی کلو وشربو ہنین اور ہم کہہ دیں گے کھاؤ پیو مزے سے نچتا پچتا بیما تم تم کا جو عمل تم کرتے رہے تھے اس کے انعام کے طور پر انا کزال کا نسد محسن اسی طرح ہم بدلا لیا کرتے ہیں اپنے محسن بندوں کو یوم دل بھی ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جٹنانے والوں کے لیے پھر وہ سکول مڑ گیا انہی کی طرف کلو سمکتا ہوں اے اے مشرق اب دنیا میں خطاب ہو رہا ہے کھا لو پی لو کلی تھوڑی سی دیر کے لیے ابھی تمہیں دنیا کی زندگی جب تک ہے محلت ہے کھاؤ پیو ایش کرو کلو سمتتا ہوں کلی لگ ان کو مجرم یقیناً تم مجرم ہو ویل یوم ضلع وہ دن آنے والا ہے جس دن تمہارے لیے سوائے ویل کے کچھ نہیں ہوگا ویدا القول آیا جب ان سے کہا جاتا ہے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں رکو نہیں کرتے ویل یوم ذل مکزلین فب ائی حدیث بادہ یوم تو اب اس قرآن کے بعد اور کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے اگر اب بھی آنکھیں نہیں کھلی تو کب کھلیں گی بارک اللہ علی فی القرآن العظیم و نفانی ویات بالآیات و ذکر حکیم